ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حتى كلمة العذاب على الكافرين پی ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين الذين اتقوا ربهم إلى الجنة ختا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم قبطا صدق الله مولانا العظيم ہر قسم تم بھی کھمبنا تاریخ تنقید تقدی اس مالک الملک رب العزت وقت شریف میں لائق ہے کہ جس نے اپنی کتاب پاک اندر پیش اون والے حالات کو سامنے آگاہ فرما دیتا ہے اپنے نیک بندیوں نے والے انعامات بیان فرما دیتے ہیں اور اپنے نا ملن والی سزا کا ذکر کر اور یہ بات انسان تک پھٹ دیتی ہے کہ وہ ان آواز کا اپنے آپ میں مستحق بنا لے یا اللہ کے سامنے مجرم بن کے پیش ہونا قبول کرتے من شاہ اصل یؤمن ومن شاہ اصل یق اللہ فرما دے نے کہ اصا اچھا جنت اور چہنم کے دونوں رستے متعین کر کے تو ہم دکھا دیتے ہیں سمجھا دیتے ہیں من شاہ اصل یؤمن ہوں جس کا جی چاہے وہ ایمان لیا کے جنت کے رستے پہ چل پڑے وہاں اصل جی چاہے وہ قطر کر کے جہنم کا رستہ اختیار کر پڑے دوسری جگہ فرمایا اما اما حسبیلا پر اما کپورا ایسا تمہیں رستہ دکھا دیتا ہے قیامت کے دن کسی شخص کا اے بہانا نہیں چل سکے گا کہ اللہ مینو تو کوئی وسن والا ہی نہیں تھی مینو تو کسی سمجھایا ہی نہیں تھی مینو تو کوئی رہنما ملا ہی نہ قرآن مجید اندر متعدد مقامات سے اللہ رکھ دوں راجدی فرمانے فِيهَا نَذِيرٌ پوری روئے زمین اندر کوئی ایسی امت اور قوم ہوئی ہی نہیں جب اندر ایسا اچھا کوئی ڈران والا نہیں بہن امت کوئی بھی امت ایسی ہے اللہ خلا ہا ہاں مگر بدرپے اندر ڈران والا آیا دوسری جگہ سے فرمایا والے کل کوئی ہاتھ اسی کوئی نہ کوئی رہنما بنایا آیت اندر فرمایا بنا کنہ یہ تو بڑا کوئی کوئی ظلم نہیں ہو سکتا کہ رستہ دکھان والا نہ بھیجیے اور کسی فرد میں کسی قوم میں پکڑ کے جہنم اندر ڈال ڈالے یہ تو بہت بڑا سر بنا کلین ہتھا نہ کہ میرے اللہ ہون کے خلاف ہے میری شان کے خلاف ہے کہ کوئی رستہ دکھان والا بھیجے بغیر نہ کسی نے آزاد اندر مبتلا کر کوئی سخت بھی قیامت کے دن ایسا نہیں ہوئے گا جدا یہ بہانہ قبول کیا جائے جدا یہ عذر اللہ کے ہاں من لیا جائے کہ میں نے تو کوئی دسن والا نہیں اللہ نے انسان نے پیدا ہی ایسا کیتا ہے یہ شلکت اندر یہ جبلت اندر یہ سرشت اندر بات رکھ دیتی ہے یہ خود کھڑے اور چھوٹے اندر چویل کر سکتا سچ اور اندر فرق محسوس کر سکتا ہدئی نہ کا بھی لا پر مایا ادا رستہ تو ابھی دکھا دیتا ہے اما ماں سات جی مرضی ہے وہ سارا شکر گزار بندہ بن جائے یا اما ماں جی مرضی ہے وہ نہ شکرا اور نہ قدرا ہو جائے شکر گزار اور نہ شکرے بھی اللہ نے جزا اور سزا بھی بیان کروا دیتی انجام بھی در سکتا فرمایا ان شکر تم لا عزیز اگر میری دنیا دیا نیمتا تو فائدہ اٹھا کے تین ہمیں استعمال کر کے تین ہمیں کھا کے پی کے پہن کے جس قسم فکر بھی نیمتا اللہ نے ادا کی یا ان سکر اگر کسی شکر گزار بن گئے یا مزید دوں گا نیلتا میں اضافہ کر دوں گا میں نے ان کا پر اور اگر کسی اس دنیا میں کا کھا پی کے استعمال کر کے میری نا شکری کی تھی نا قدری کی تھی عذابی لطبیب یاد رکھو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے میری گرفت بڑی شدید ہے اور یہ بات بالکل اب و انصاف کے عین مطابق ہے کہ جہاں تک اپنے من عمد کا اپنے مسلم کا شکریہ ادا کرتا ہے وہ وہ راضی اور خوش ہو کے انہیں کہ جہاں جا مسلم کرتا وہ شکریہ ادا نہیں کرتا انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس مکے کو باقی رہے وہ بھی چھین لے جاتی ہے وہ بھی واپس لے اللہ رب العزت نے قرآن مزید اندر ایسے ایسے واقعات بیان فرما دیتے ہیں کہ جڑے اجے وقوع پذیر تو نہیں ہوئے سارے سامنے تو نہیں آئے لیکن انہوں منظر کشی ایسی کر دیتی ہے کہ اگر آدمی دل میں حاضر کر کے غور و فکر کرتا ہوگا اللہ کی کتاب میں پڑھے تو اس طرح محسوس ہوتا ہے جس طرح اپنی اچھی سب کچھ دیکھ لیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اندر حاضر ہوں گے آپ اللہ کی کتاب پڑھ پڑھ کے انہوں نے سنا گے کیونکہ حکم دیتا کہ اللہ نے اتلو ما اوحیا الیک من الکتاب اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جن کتاب اسی تہاڈی طرف بذریعہ وحی نازل کر رہے ہیں اتار رہے ہیں قرآن من کتاب کتاب یہ پڑھ پڑھ کے کے انہوں نے سنایا کرو کرو سامنے تلاوت اس آپ جس ویسے اللہ کی کتاب کی تلاوت کروا دے آپ نے اللہ کے احکام سنا دے کہ وہ قسم کھا کے یہ بات کہیں کہ اللہ کی قسم اس طرح محسوس ہو رہا ہوں کہ جس طرح جنت میں بھی اپنی آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں اور جہنم میں بھی دیکھ رہے ہیں دل کی حاضری غور و فکر اور سوچ وچار والا کیونکہ وہ بڑی توجہ نال بڑے نال بڑے عمت نال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتے سن اللہ کی کتاب کی تلاوت کو بڑے غور نال سنتے سن حتیٰ کہ حدیث اندر یہ مثال بیان کی گئی ہے انہوں نے توجہ دی انہوں نے انہماس دی کہنا رو سے ہو مترے یہ مثال دیتی گئی ہے کہ اگر کوئی پرندہ اڑدا اڑدا آ کے کسی صحابی کے سر سے بیٹھ جانا تو یہ ڈردا نہیں سی کہ یہ کوئی زندہ شخص بیٹھا ہوا جہے سر سے نہ بیٹھا ہوا وہ سمجھتا کہ جی پتھر ہے کوئی جڑا محل کا ہے نہ دل توجہ تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پرندے ڈر کے اردو نہیں سارا جانا سادہ سبق اس مقام پہ پہنچ تھی کہ قیامت دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سفارت کا آغاز ہوئے گا آپ کو اللہ کی طرف کو اجازت ملے گی سے سفارش فرماؤ سفارش فرماؤ آپ سجدے اندر ہوں گے اللہ کی تصویر و تحریر بیان فرما رہے ہوں گے اللہ کی حمد و صنا بیان فرما رہے ہوں گے اور آواز آ رہے گی ارسا راہ تقیام و امد اپنا سر مبارک اٹھاؤ سجدے کے ہے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل ماں چوتا وسفا سے سب کا منگو جو کچھ منگ لو میں دے دوں گا کرو سفارش کر میں قبول کر لوں گا سفارش کا آغاز آپ ہوئے گا پھر ہر نبی نے اپنی اپنی امت کے بارے اندر سفارش کا عزم ملے گا پھر امتا کے کچھ ایسے کچھ نصیب لوگ ہوں گے کہ انہوں نے سفارش کا حق دیا جائے گا یہ سارے مراحل سے گزر کے اللہ نے قرآن مجید اندر فرمایا کہ جنتی الگ جہنمی الگ کھڑے ہو جائیں فیصلے کے بعد وسیق اللہ جی جہنم زمارا پھر جہنمیوں نے الگ الگ گروہ بنا دیتے جان پہلے جنتی اور جہنمی الگ الگ پھر جہنمیوں میں گروہ اسی طرح جنتیاں میں گروہ جرم کے اعتبار نل جہنمیوں الگ الگ گروہ اندر تقسیم کر دیا جائے گا کیونکہ جہنم کے دروازے قرآن مجید اندر اللہ نے بیان کیتے فرمایا لہا سب آتے ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم جہنم کے سب دروازے بنوائے ہیں اللہ نعوذ باللہ لکل باب منہم جزء مقسوم ان دروازوں کو الگ الگ گروہ میں گزرنا ہے اور انہیں گزاریا جانا ہے ایک دروازہ مثلا مشرقین واسطے ہے مشرق سارے اس دروازے کو گزارے جانے ایک دروازہ منافقین واسطے ہے سارے منافق اس دروازے کو گزرے کیونکہ سزا مختلف ہے ہر گروہ بھی الگ الگ سزا اللہ نے مقرر کرنی ہے منافقین کی سزا قرآن مجید اندر اللہ نے گرم کرتے ہیں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافقین نو جہنم دی سب تو نچلی تہ اندر اللہ نے رکھنا ہے جس جہنم دی تہ بالکل آخر آ جائے گی منافق نو قید کرنا صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کنا گہرا ہے جہنم کی تخت کن دور ہوئے گی وہ کنارے تو آپ نے مثال دیتی فرمایا اگر کسی گڑے اندر کوئی پتھر پھینکا جائے اور وہ پتھر متڑا کر ستر سال تک پھیلے جانا رہے سائنسدانوں نے بلندی تو کوئی چیز نیچے گرائی جائے تو وہ رفتار کا ایک اندازہ لگائے وہ اپنی زبان اندر اس طرح آتے گے وہ رفتار تو بتی فٹ تین سیکنڈ تین سیکنڈ ہے ایک سیکنڈ اندر بتی فٹ کوئی چیز گہرائی کی طرف ہے اپنی رفتار کا فرمایا ستر سال تک کوئی تک جنہیں گڑھ اندر پہنچا جائے وہ متباد پر چلتا رہے گہرائی کی طرف جانا رہے تو پھر بھی وہ جہنم بھی تے اندر نہیں پہنچے گا جس سے اللہ نے منافقہ قید کرنا ان نل منافقین درشن اکثر نرمات جہنم بھی سب سے نچلی تے اندر منافق فرمایا اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اصل جہنم اندر منافقہ نے قید کر ہوں گے انہوں سزا شروع کر دیا مدد کرنے واسطے گاہد نہیں آ تو چلو جی ہم آپ کر دو جان دو دو دن حملہ سیتا اللہ حاضر کیا اللہ نے سزا مختلف رکھی ہے مختلف طبقات بھی مختلف گروہ بھی اس واسطے میدان مقصد اندر ہی فرمایا کہ وہ نئے گروہ بند رہے انہوں کی جماعت بندی ہو جائے گی اپنے اپنے جرم کے پیش نظر مشرق الگ گروہ بنا کے کھڑے ہو جائیں گے منافقہ نو الگ کھڑا کر دیا جائے گا کافر کا الگ گروہ بن جائے گا پھر اللہ کی طرف فرشتوں حکم ہوئے گا کہ ہوں یہ نو جہنم کی طرف لے وسیع اللہ جی نہ کرو جہنم زمارا جس طرح جانوروں چلایا جانا ہے یہاں کسی خاص سنت کی طرف ہٹا اچھا ہے جہنم کی طرف ٹاپ رہے اسی طرح چلایا جائے ہت جا جا اللہ فرما دینا جس دن وہ جہنم کے قریب پہنچن چھوٹے تو ہٹ روحا سارے جہنم کے دروازے کھل جائے ہر دروازے پہ اللہ نے اور نگران مقرر کی جو ہے جنت کے دروازے پہ بھی جہنم کے دروازے صلی اللہ علیہ وسلم دے کہ میں رات بھی رات اللہ تبارک و کہا نے مین مختلف مقامات دکھائے اپنی طاقت اور قدرت کے مختلف مناظر اور مزاحت دکھائے

بندے نے خود سیر نہیں کی تھی اللہ نے پتا تھی کہ لوگوں نے کیا کارائیاں کرنی نے کہ اینی رفتار کس طرح سے جا سکتا ہے اینی جلدی کس طرح واپس آ سکتا ہے اللہ فرما دے کہ اللہ نے سیر کرانا اپنے بندے نے کہ اللہ تو جو چاہ نہیں کر سکتا وہ واسطے سے کوئی حد نہیں کوئی قید نہیں سیر کرائی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى پہلے مرحلے میں بیان کرتے ہیں فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصا تک اور سواری وہ مہیا کی ہے جس نام حدیث اندر بہت آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نے کہ جس نے وہ سواری چلی ہے تو جس سے وہ نگاہ پڑنی تھی وہ قدم اٹھے پکڑا آپ نے جسے مراج کا واقعہ بیان کیتا ہے آپ مکہ مکرمہ اندر تو سارے مکہ نے کچھ نوجوانوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ تھی صبح شام محمد کو جایا کر صلی اللہ علیہ وسلم تنگ کرنے والے ضد کرنے والے تو صبح بھی آ گئے شام میں بھی آ گئے اور آ کے پوچھتے کہ وہ تیرا دینی وہ تیرا دوست نہیں آیا جہاں نام سے جبریل دس میں ارے اس طرح

انہوں نے کہا کہ نئی گل سنا کہ آپ نے فرمایا بھائی نئی گل کی سنانی ہے میرے اللہ نے رات نے بات المقدس کی پیر کرا تو تین دن پھر کھلا کے ہفتے چکا لگایا نوز باللہ تم نوز باللہ اور کہنے لگے کہ جھوٹ سے بڑے بڑے سنے سن لیکن اب جیسا جھوٹ کبھی نہیں ہر سجا میں اصل اتنے بیت المقدس جانا ہوئے تو ایک مہینہ لگ رہا ہے وہ نوجوان کہنے لگے سارے قاتل جانے تجارت واسطے شام اندر ایک مہینہ انہوں جانے لگتا ہے ایک مہینہ واپس آنا لگتا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں رات کی مقدس کی سیر کر رہا کہنے لگے ابو بکر تلاش کرو اللہ ہو وہ بغیر سوچے سمجھے یہ بھی ہر بات میں سچا سمجھ لینا ہے اور تصویر کر دینا ارے تلاش کرو یہ گل انہوں نے نہیں منگنی حضرت ابو بکر نے سوال پوچھا گیا رضی اللہ عنہ کہنے لگے ابو بکر کچھ سنیا نہیں فرمایا نہیں میں تو کوئی ایسی بات نہیں سنی میری حیران سن ہو گئی کہنے لگے ابھی تیرے دوست کو گیا تھا محمد کو گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم صدا ہو ابھی یا ان نہیں ضرور تو انہوں نے کبھی بھی گل سنائی ہے انہوں نے کہا کہ میں رات بیٹھ میں مقدس نہیں پیر کر کے آیا ابو بکر رضی اللہ ہوتا حیران سن کے حیران نہیں ہوئے تعجب نہیں کیتا پھر کیا فرمایا اکلے من من تمے ہی ہی میں نے یہ یہ دسو کہ گل کو سنیے یا اور کوئی زبان کا سن کے آئے جن آپ کو سنی تھی وہ بھی جن نہیں سنی تھی وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ ان بھی شک پی گئے سارے نے کیا سمے سمے نہ من ہی ابھی خود محمد کی زبان سے سن کے آئے سب بتا رہے ہیں جس میں انہوں نے اس طرح دیتا کہ ابھی خود سن کر آئے کہ ابو بکر فرمان لگے اللہ کی قسم کسی کے بیت المقدس کے باہر اندر سن کے حیران ہو گئے تعجب کر دیتا ہے اگر میں نے وہ فرما دوں کہ میں آسمانہ بھی سیر کر کے آیا تو میں تو پھر بھی منڈن نہیں تیار یہ جواب دے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر حاضر ہوئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے دسیا کہ چند نوجوان میرے کو اس طرح آئے سن انہوں نے یہ گل کی کہ آپ رات بیت المقدس کی سہر کر کے آئے ہو کہ آپ نے جلدی نہ فرمایا ماں جا کر ہوں یا ابا بکر ابو بکر پھر سر کے جواب دیتا اللہ پھر انہوں نے کی کیا عرض کی تھی میں کہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ کسی کو بیت المقدس کے بارے اندر سن کے حیران ہو گئے تعجب کر کے پھر دو میں نے کہ آپ فرما دیں کہ آسمانوں بھی سیر کر کے آیا میں پھر بھی منع نہیں تیار ہوں آپ نے سب کی دیتی فرمایا انت صدیق ابو بکر تو میری امت کا صدیق ہے اللہ نے تیری زبان سے ایک حقیقت بیان کرا دیتی ہے سچ مچ میں راحت آسمانوں کی بھی سیر کرا انت صدیق یا ابا بکر تو صدیق ہے میری امت ابو بکر کے محاسن ابو بکر کے درجات ابو بکر بھی اللہ کے ہاں قدر منزلت یہ تو قیامت بھی پتہ چلے گا نا ٹھیک ہے بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے سیر کرائی ان و غائب کی بیان کی تھی فرمایا لے میرے من اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طاقت اپنی قدرت یہ کچھ نشانیاں دکھانا چاہتے ان نشانیوں سے شہر کے دوران آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میں نے جہنم بھی دکھائی تاکہ امت نو آ کے آپ تفصیل نہ یہ متعلق آگاہ کر سکن دس سکن فرمایا جس مقام اور جس جگہ پہ بھی اللہ نے لے گئے اللہ نے میرے ذکر بھی کرائی جس مخلوق پاس بھی ہو گیا میرا مسکرا مسکرا کے استقبال کیا گیا اور اس مخلوق نے انہوں اپنی خوش بختی قرار دیتا کہ دسی جن خوش نصیب ہاں اب سانو زیارت ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مخلوق نے خود کا استقبال کیا ہے لیکن اللہ نے جسے نے جہنم دکھائی اور ایک دیر فرشتے نگران مقرر کیتے ہو گئے فرمایا میں نے دیکھ کے بھی انہوں نے چہرے سے چوڑیاں نہیں اتریاں اور اس طرح غصے اندر پڑے رہے اللہ نے ان کی طبیعت اندر رحم رکھے ہوئی برف رکھے یہ بیان کر کے کہ آگاہ کیا کہ اللہ اللہ نے نے نے نے نے نے جہنم اندر اندر اندر جہاں تیار کیتا کیتا ہے ہے وہ وہ تو جہے جہے نگران داروڑا مقرر کیتے ہیں ہیں انہوں انہوں انہوں کسی بھی پکار سے نہیں دل رحم رکھے پڑھ رہے اس طرح چہرے کے بل اور چوریاں موجود رہی ہیں یعنی فرمایا میں نے نے دیکھ کے بھی انہوں چہرے سے کوئی اتار رہاؤ تبدیلی اور تغیر نہیں آئے جہنمی جس ویلے جہنم کے سامنے پہنچ جاؤ گے فرمایا اب واہ ابواہ جہنم کے دروازے سارے دیتے جان گے کوئی انتظار کیتے بغیر دبا و کہاں لا رہا نا تو نگران مقرر ہیں دربان مقرر ہیں وہ بد قسمت اور بد نصیب لوگوں اللہ کے نام فرمانے لوگوں مخاطب کر کے تیار کرا لا رہا نہ تو ہاں اے بد نصیبو اے بد بختو اے بد قسمت تھے کو سمجھا والے رسول نہیں آتے نن کو جڑے تھے سن انسان سن کوئی کوئی اور باقی رہ جائے کسی قسم کی تکلیف اور کوئی ترقی نہ ہوئے تے کو کوچے اللہ نے نبی بنا کے نہیں کرتے یہ کرائے آئے کم آیا تو رب دو کم جی رب دیا آیتیں پڑھ کر کے سنا دے ہوں رب کا کلام پڑھ کے جنہیں تمہیں سنایا وزن ضرور اور تمہیں دن ملاقات تو انہوں نے اللہ کے سامنے کچھ حاضر ہونا اللہ نے ملاقات ہونی ہے تو پھر اگر تھی تی پرو رہے ہو تو حاضر ہوئے گا اس طرح ملاقات ہوئے گی یہ گلا انہوں نے تمہیں ہم نہیں دکھائی یہ سوال ہوئے گا جہنم کے دروازے اس سے پہلے بڑے بڑے انکار کیتے ہوں گے لوگ جس ویسے حساب ہونے لگا ہوگا تو بڑے جھوٹ بڑے ہوں گے بڑے انکار کیتے ہوں گے تو سانو تو پتا ہی نہیں چل رہا سانو تو کسی دسیا ہی نہیں سانو تو کسی سنایا ہی نہیں سمجھایا ہی نہیں حتیٰ کہ جڑے کام کیتے ہوں گے اللہ کو انکار کریں گے اللہ نے قرآن اندر دسیا فرمایا ساری زندگی صرف اندر گزری ہوگی

ہوں انکار کر رہے ہو اپنے آمال بد اپنی کرتوتوں نے اليوم نختم على افواههم اللہ فرمانے میں ابھی انہوں نے زبان پہ مہر لگا دیں گے زبان میں سیل کر دیں گے کہ ہم تو نہیں بول اگر یقین نہ آئے تو دنیا کے گونگے بکیرے نے انہوں نے دیکھ لو زبان انہوں نے منہ اندر ہے لیکن اللہ نے بولنے کی طاقت نہیں دیتی جب یہ زبان بول رہے ہیں

میں ایک دن ایک گزر رہا تھا میانی صاحب سے ایک قبر پتی بنا رہے سن دو تین مزدور لگے ہوئے ہیں ایک مستری لگا ہوا ہے سڑا سڑک قبر پتی بنا رہے میں ایک لمبے واسطے رک کے انہوں نے کیا کہ یہ اتنا وزن پائی جا رہے ہو قیامت والے دن یہ اٹھن بھی دینا گے یا نہیں تو اس قبر کو اینے اینے پیسے خرچ کر دیتے جانے کہ ایک غریب آدمی ہے مکان بن سکتا قبر مزین کرنا انہوں بہت ہی عمدہ اور تعمیر کرنا اسے لگانا لگانا ٹائلا کی فائدہ قبر قبر اندر جان والے بھی جو حالت ہے وہ مطابق بدل جاتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر من من ریاض الجنہ او حفر النار اگر جان والے پلے کچھ ہے وہ اپنے نا کچھ لڑکوں گیا ہے پھر سے قبر اندر قبر جنت کے باغاں سے ایک باغیچہ بن جائے اللہ نے ایک پردہ رکھ دیتا ہے ہے اس جہان کا نام ہی دہان درزک موٹا پردہ اللہ نے انہوں سونا درمیان ایک پردہ آئر کر اور یہ بھی بڑی مہربانی ہے کہ سانوں کے بارے اندر پتہ نہ چلتا کی ہو رہا ہے ورنہ فرمایا جس ویسے اللہ کے نام فرمانا نے اسے سزا دے مار کہ انہوں نے مارتے مشرق کو لے کے مغرب اور شمال کو لے کے جنوب تک پوری روئے زمین پہ اللہ کی ساری مخلوق نے سن دیے سوائے جنہ دے تو ان دو اللہ نے پردہ رکھا نہ اللہ نے بڑا کرم پیتا ہے سڈے تو درمیان پردہ رکھ کے اگر ابھی انہوں نے چیخا دے تو فرمایا نہ تو تے تو کسی نے گھر بیٹھ کے آرام نال کبھی کھانا کھا سکنا تے نہ کسی سہنس خدا نے دفن کرنے کی ہمت ہونی اتنا ڈر اور خوف مکمل ہو جانا کہ ہر وقت بےچا نہیں رہنا کسی مردے نے دفن نہیں تھی کسی اگر جان والے کے پلے کچھ ہے تو قبر وہ تھی نہیں جی ابھی بنا کے آ جانے ہیں القبر روضة من فرمایا او او جنت دے باغاں تے ایک بن جائے اور چھوٹی جی نہیں جنوں کسی بنا کے آنے ہیں بلکہ قبر اندر جان والے اللہ نیک بندے واسطے اینی سراخ کر دیتی جی اینی وسیع کر دیتی دی فرمایا جتوں تک وہ نگاہ پہنچ گئی وہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ میری یہ قبر میرا یہ گھر جتوں تک نگاہ پہنچ جو جان والے کے کے کچھ نہیں کہ اتنے جتوں مرضی مرضی منگوا لگا لگا دیو دیو دیو دیو دیو جڑی نقو نگار کر چادر بچھا چڑھا فرمایا او من اگر جان والے کے پلے کچھ نہیں تو قبر جہنم کے گڑے ایک گڑا دسن کے بول کے زبان نال تو جھوٹ بول دے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین اللہ تیری ذات قسم کبھی بھی تیرے نال کسی نے شریک نہیں بنایا ہاتھ بولن دے دے اللہ اللہ اللہ سانو سانو استعمال استعمال کر کر کر کر کے کے اے کم وقت اگلے ہم یہ تیار گے فلاں جگہ پہ شرک حاصل کیا سارے آزاد بول بول کے یہ خلاف شہادت اور گواہی دیں گے چلے جان گے یہ چلے گواہیاں بہت جان گیا اللہ زبان نے پھر کھول دیں زبان کہہ دی لینا سے چاہیے علینا تو بچان واسطے کہ میں یہ سارا کچھ جھوٹ بول رہا تھی کچھ تو صحیح میرے خلاف گواہی دے دی زبان کہہ دی لینا سے حصے میں آ رہے میرے خلاف کیوں گواہی دیتی بتائیں نہیں کہ میں سارا مطلب پرہیز کر رہا آگاہ پھر بول کے کی کہیں گے اللہ اسی کس طرح بولوں حکم دیا کہ نے کائنات کے ایک ایک گرے ہر چیز کو بلا لیا قیامت کے دن ہر شے بولے گی زمین بولے گی زمین بول کے دس دے گی اللہ یہ بندہ میرے سے قیام کرتا رہا اللہ یہ بندہ میرے سے رکو کرتا رہا اللہ یہ بندہ میرے سے سجدہ کرتا رہا اور اگر کچھ ہو ہوئے گا تو یہ کرے بھی اللہ یہ ہے کچھ کرتا انت کا اللہ اللہ انت کا کرنا صحیح یہ آزاد ہے سانو بولنے کا حکم دیتا جنہیں ہر چیز نو اج بلا رہا ہے ابھی کس طرح نہ بول رہے

مفسرین نے لکھا ہے یہ یہ کا جو لفظ اللہ نے بیان اندر کوئی بات موجود ہے کہ ملن واسطے تمہیں کوئی خاص تیاری نہیں کرنی پہنی سوچنے اجازت نہ لینی پڑی تھی وہ تو آسانی میں بات سن سکتے ہو سمجھ سکتے ہو سکتے ہو بالکل بلکہ نہیں وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا اور انہوں نے تانوں اج دے دن دے خطرناک خوفناک مناظر جڑے نے انہاں تو ڈرایا نے کہ اللہ پر ملاقات ہونی ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے کہ تے کو پوچھا جانا ہے زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب لیا جانا ہے یہ گلا انہوں نے نہیں کی اتنے جھوٹ بولتے رہے ہیں ہوں اس سے کس طرح انکار کر اللہ فرما نے پالو بلا کہیں کہ ہاں سارے رسول بھی آئے سمجھان والے والے بھی بھی آئے آئے اس دن کی ملاقات کر کے کے انہوں نے تفصیل میں ذکر کیا سن دسو کہ اللہ سامنے پیش یہ یہ سارا کچھ بلا سارے واقعات ہو گزرے ہیں حقت العذاب لیکن ساری بدبختی ساری بد نصیبی اصا انہوں کوئی گل سن کے میری نہیں بلکہ انہوں کا مزاق اڑا رہے وہ وہ میری تجویز تجویز کرتے کرتے رہے کس طرح کے کے کے سامنے انہوں نے قیامت قیامت کا منظر دس دے دے بارے اندر تفصیلات کو آگاہ کر سن سنا کہہ دیں گے متا ہاں برواہ جو ان اس قیامت تو تصا بڑی دیر سے لوگوں ڈراونا شروع کیا ہے نوز جی تو پہلے بھی جڑے آئے وہ بھی ہے ہے کہ لوگوں نے ڈرا تم صاحب اگر یہ قیامت قیامت والی گل سچی تو دکھاؤ کتنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منکرین قیامت قبرستانوں کے گڑیاں سڑیاں ہڈیاں چک کے لے آئے مکے کے کافر اور ان ہڈیاں نے اس طرح اپنے ہاتھوں

حیرانگی ہو رہی ہے نا کہ کہ یہاں یہاں یہاں یہاں گلیاں کریاں ہڈیاں کون کون زندہ کرے کرے کرے گا گا گا گا یہ جان پاوے کرو اندر زندگی پیدا جن نے ای ادو بنایا جب جدو ایامو نشان ہی نہیں ہڈیا نے پہلے کوئی نامو نشان ہے یقیناً نہیں هل على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا اللہ فرما دے اے متکبر اے مغرور انسان ذرا سوچ ایک وقت تھی کہ تیرا کوئی نشان نہیں تھی تیرا کوئی تذکرہ نہیں تھی تیرا کوئی ذکر نہیں پھر سوچ تینوں بنایا تھا دے تو تو تیرا رام تینوں بنایا گیا ہے اللہ خلقنا الانسان من ایک حقیر حقیر اور اور قطرہ پانی پانی جسم جسم نو نو لگ لگ جائے جائے تو تو تو بغیر بغیر غسل دے پاک پاک نہیں نہیں کپڑے کپڑا اس ذرا کی کچھ کا بنا وفی انفسکم افلا تبصرون اللہ نو تلاش کرنے واسطے امریکہ نہیں جانا پیندا کسی اور ملک نہیں جانا پیندا کوئی خاص دولت دولت کا معیار نے مقرر کیا ہوئے کہ اللہ پہچانیا جا سکتا ہے اللہ فرمانے وکیل ان چھوٹے کم کو اگر مینو تلاش کرنا ہے تو اپنے آپ سے غور کر لے لے پھر تو کے پیرا تک اپنے آپ نہیں دیکھ لے اتنے میں تینوں مل جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے من آ رہا تھا جنہیں اپنے آپ کو پہچان لیا انہیں اپنے رب نے پا لیا

تم تیری ماں کے اندر اپنی مرضی جو تیری شکل بنا ان باتوں غور کیتا جائے کہ اللہ کو بے نہیں کوئی رہتا اللہ تو دور نہیں رہتا شکل و سورج بنا کے پھر تین دنیا سے دیا اور کے دیا اس کس چیز کا ذکر کر دیتا فکر کرتے اپنی اچھی بلے باہر کر کے چنوتی خریدیاں اتنے تمہیں دیکھیے الگ میں چاہوں رہا ہوں آئی تین اچھی نہیں دیکھی والے سان و چاپا کرم اس زبان جنہوں نے استعمال کر کے کبھی تو تاریخ کا آواز پیدا کرنا ہے کبھی موٹی آواز کرنا ہے زبان میں اپنے ماں کی زمین کو ادا کیا کرنا ہے یہ چیزیں کتوں لگی کچھ دے کے کہ جس ویسے دنیا سے ہے تیری تیری خوراک واسطے ماں کے سینے اندر دو دھد دیا ہے جاری کر اللہ فرمایا تھی اپنے آپ سے کبھی غور ہی نہیں رہے اپنے متعلق کبھی سوچنے کی کوشش ہی نہیں کی وہ کہیں گے بڑا کہ سب کچھ ٹھیک ہے سارے کو رسول آئے آئے سمجھان والے انہوں نے اج کی ملاقات ملاقات سے بھی سانو ڈرایا کہ اللہ کو ڈر جاؤ کسی چھوٹے معمولی دے دے اقتدار اور اختیار تک میں کرنی ہوگی کہ آدمی ڈرتا ہوتا ہے بڑا سوچ سمجھ کے اپنی زبان کو لفظ کر کہ ایک دبان اگر ملاقات پہ یقین بندہ بے راہ ہو سکتا ہے وہ تو بیگانہ اور غافل رہ سکتے اقرار کر لیں گے کہ ہاں یہ سب کچھ ہویا سانو ڈران والے نے ڈرایا سمجھان والے نے سمجھایا لیکن ہویا کی بنیا کی ربنا ربت علینا سکوتنا وکننا قوما ظالمین آج کے اپنے آپ بڑا خوش بخت سمجھ دیں مالو دولت بھی ہو مل جاؤ اے سمجھا میرے جا کوئی خوش نصیب ہے ہی نہیں کسی خاص منصب اور عہدے پہ جائے تو وہ سمجھے کہ جیسا کوئی نہیں اگر اللہ کے دین تو بدانہ ہے ایسے لوگ کہ قیامت کے دن خود کہیں گے کہ وہ بد نصیب پہنچ گئے اللہ ساری بد بختی اللہ ساری بد نصیبی اللہ ساری بد قسمتی سارے سے غالب آ گئی اچھا دنیا دنیا اکٹھی کر لی دین والے کبھی توجہ نہیں یہ اپنی زبان تو کہہ لیکن اس دن کا اقرار اس دن کا افسوس کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا جس ویلے وہ اقرار کر لیں گے یہ گل من لیں گے کہ ہاں پیغمبر بھی آئے رسول بھی آئے جہان والے بھی آئے تو پھر اگے وہ جواب کی دیں گے پرستے کی دیں گے کی لگ ہوں دیر نہ کرو وقت ضائع نہ کرو دروازے کھول چکے سب جہنم کے دروازے تو یہ اندر داخل ہوتا ہے وہ جس داخل ہو ہو رہے ہوں گے تو نال ہی انہوں نے یہ سنا دیتی جائے گی خالدین خالدین فیہا فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہنا رہنا ہے ہے ہے ہے ہے نہ نہ نہ آنا آنا سفارش اتنے جانا جلدیا اللہ فرمانے نے مسول متکبرین تکبر کرنے والوں کا ٹھکانا آتا بہت بڑا تیار کیا ہوا ہے اج تو انہوں نے احساس نہیں لیکن جس ویلے وہ ٹھکانا ملے گا اتنے وہ قید کر دیتا جا کے تو اس ویلے پتا چلے گا کہ کتنے پہنچ گئے ہیں سارے نزدیک جہنم کی کیفیت بیان کر کے ہیں قرآن اندر فرمایا لا یموت فیہا ولا یحیا جہنمیوں نہ تو موت آئے گی وہ کہیں گے اللہ کا موت آ جائے انہوں درباروں پر استر کراضہ دین گے انہوں گے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے فرمانے نگران فرشتوں کو ختم کر کر کے کہیں گے دو یا اے اے اے نگرانو اللہ کی طرف مقرر شدہ دربانو انہوں کا نام اللہ نے مالک رکھا وہ فرشتے جڑے جہنم کے دروازے کھڑے نے نے مالک مالک یا رب انہوں آواز دیں گے گے کہ کہ کہیں ساری یہ درخواست تک تک پہنچا دیو موت آ جائے فرمایا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم ایک ہزار سال درخواست کرتے رہے ہزار سال کے بعد اللہ کی طرف جواب آئے گا اور جواب کی آئے گا اللہ گے ہاں، اے میرے میرے مقرر کردہ نگرانو جہنمیوں نے نے کہہ دیو کہ درکارے رہو رہو پھٹکارے خبردار اللہ فرمانے نال آئندہ گل گل کرنے کی کوشش نہ میں تاری کوئی سننے واسطے تیار نہیں رب کو لو اب وہاں کا جہنم جہنما وہ نگران کہیں گے کہ ہوں وقت ضائع نہ کرو جہنم اندر داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ رہنے فبئس مثوى متکبر لوگوں کا بہت ہی برا ہے اللہ لا انہوں نے موت نہیں وہ چاہیں گے اسی مر جائیے لیکن مرن گے نہیں موت تو ایک دفعہ ہونی تھی جب دنیا اندر آ گئی بار بار تو نہیں مرتا انسان نہ وہ زندہ ہی سے جا سکتا ہے کیونکہ زندگی کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں خوراک تقاضا تقاضا تقاضا تقاضا ہے ہے ہے ہے لباس آزادی زندگی کے جنہ سے کوئی بھی پورا نہیں ہونا اس واسطے زندہ بھی نہیں کیا جاتا اللہ تعالیٰ لگی مسلمانوں یہ فرماوے کہ یہ وقت آن تو پہلے پہلے ابھی کچھ سوچ لیے کچھ سمجھ لیجیے اور اپنے واسطے اللہ کی دیتی ہوئی توفیق نل وہ رستہ اختیار کر لیے جہاں رستہ جنت کی طرف جا رہا ہے جہاں رستہ نجات کی طرف جا رہا ہے جہاں رستہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے اللہ سانو بد بختی تو بچا لیں اللہ جہنم تو محفوظ فرما دیں رب جی ضرورت جہاں موقع محل تو وہ جواب سے دوران کا دیکھا جا سکتا ہے لیکن پندرہ بھی یا اس کو بھی زیادہ رکے آ جان سوالات پوچھے جان جو میرے واسطے ممکن نہیں کے دو چار منٹ میں انہوں نے پڑھ کے انہوں نے جواب بھی دے سکا دوبارہ ارد کی جاتی ہے کہ ایسے سوالات جنہوں کا تعلق خطبے نال نہ ہوئے عام زندگی نالے وہ بعد بھی پوچھے جا سکتے ہیں وقت اجازت نہیں دینا کہ کسی تفصیل اندر جائے یہاں سے کچھ درخواست بیماروں کی طرفوں نے جمعے تو بعد نماز تو بعد خلوص دل نل دعا کرو اللہ جمی مسلمانوں نے صحت کاملہ آجلا عطا فرمانا کچھ درخواست ایسا بھی ہیں جنہ اندر اپنی تکلیف دیگر دسیا ہوئی نے اللہ سارے مسلمانوں دیا پریشانیاں دور کرے اطمینان اور سکون نل مالا مال کر دے رہے اور نسخہ دس دیا گیا ہے اطمینان کا سکون کا صرف وہ استعمال بھی ہے اللہ نے قرآن اندر ہی فرما دیتا اللہ ذکر اللہ مال و دولت نل نہیں چاہے حسمت نل نہیں سلطنت اور حکومت نال نہیں اطمینان اگر مل سکتا ہے تو اللہ کے ذکر اللہ کو یاد کرنے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سارا تعلق سارا رشتہ اللہ نال قائم ہو جائے ان شاء اللہ پھر کوئی پریشانی کوئی بے چینی باقی نہیں رہے اللہ کا واضح ہے سب کرو کم تھی مینو یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھا اور اللہ کبھی بے وفائی نہیں کرتا یہ کسی بندے تو توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ سستی کر جائے اللہ اپنے وعدے اندر بے وفا نہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں بندہ صحت اندر تندرستی اندر اپنے اللہ نو یاد رکھتا ہے اللہ انہوں بیماری اندر یاد رکھتا ہے جڑا بندہ کھا کے پیٹ بھر کے رج کے اللہ نو یاد رکھتا ہے اللہ انہوں بخ اور پیاس اندر یاد رکھتا ہے جہاں بندہ اپنے گھر آرام سے بیٹھا ہوا بچر سے لیٹا ہوا اپنے رب نو یاد رکھتا ہے اللہ ان سفر اندر یاد رکھتا ہے جہاں بندہ اپنی دنیا کی زندگی اندر اپنے اللہ نو یاد رکھتا ہے اللہ ان قبر اندر اور پھر قیامت دن یاد رکھے اب کرو نہیں اب کم تھی مینو یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھا اج سارے پاس واضح کے مطابق ایک دوست فیصلہ باد کے ضلع تو آواگت کوئی جگہ ایک آئے آئے مسجد مسجد کے کے کے سلسلے اندر کچھ دیر پہلے انہوں انہوں نے نے وعدہ دیتا گیا یہ وعدے مطابق کی پانی ہے ہے جناب کمزور جناد للہ اب تعوم کرتے رہنے اللہ توفیق سانسی رکھے بھی تعاون کرنا ہے اللہ تعالیٰ یہاں نماز پڑھنے کی توفیق دے ان اللہ